صلی اللہ رسول الکریم حالات جو ہیں انسان کے اعمال کے تابع ہیں جو حالات انسان پر اور جو پیش میں اور زمین کے نظام پر چاروں طرف متم ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں ایسا انسان کا استعمال ایسے چاروں طرف حالات عموماً گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک آدمی بیتو کی بات کرتا ہے اور دوسرا اس سے بڑھ کر بیتو کی بات کرتا ہے اس کے جواب میں دو بڑھ کر بات آلات خراب ہو جاتے ہیں جب آلات خراب ہو جاتے ہیں بجائے یہ کہ اس کو یہ کسی سے پوچھیں یا سمجھیں کہ ہماری بد زبانی سے ہمارے بچوں کا پنت خراب ہوتا ہے بس بس اس ہوتا ہے ایک عورت کراچی سے آئی اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے میں ایسا وہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور میں کراچی میں بزرگ کے پاس گئی اس نے مجھے بتایا کہ وہ گردن تک سمندر میں ڈوب کر میں پڑھتی رہی ہوں گردن تک سمندر میں ڈوب کر رہی ہوں حالات ٹھیک نہیں آپ کو بتایا ماشاء اللہ ساٹھ ساٹھ کلو کا یعنی ساٹھ سیر کا بدن کو گردن تک پانی میں ڈبو سکتی ہے یعنی اور ایک شکان کی زبان کو صحیح چلانا اور وقت پر کو کنٹرول کرنا ہی نہیں کر سکتا اور نہ کرے نہیں کر سکے باوجود ساٹھ کلو بدن کو پانی میں ڈبو کر دیجیے پانی آ سکتا اب اس ہفتے میں نے جو آ کر اس کیا کہتے ہیں بیویاں خاندوں کی شکایت کرتی ہیں ان کو میں وظیفہ جو لکھ کر دیتا ہوں نا اس سے پہلے تین نمرے لکھتا ہوں تو چوتھے پر وظیفہ لکھتا ہوں پہلے میں یہ لکھتا ہوں کہ خاون خدا یا اللہ نے سیدھا کرنے کی دی ہوتی تو خاون ماں باپ کا زیادہ ہے اور تیسرا لکھ کر یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں گر جائے اور بیوی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کرے تب بھی اس کا ہم کر سکتے ہم بتائیں گے رات ہوتا ہوں کار نماز کے بعد یہ پڑ گیا بارہ پہلے ان تین باتوں پر غور کریں جو کھاؤں آ کر شکایتیں کرتے ہیں اور فرادیں کرتے ہیں ان کو یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ حدیث شریف فرمایا گیا کہ عورت جو ہے تو یہ اس کی مثال چڑی پستی کی ہے کو سیدھا کریں تو یہ ٹوٹ تو سکتی ہے سیدھا نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائے گی سیدھا نہیں ہو تو بجائے توڑنے کے اب اس کو ہاں، سیدھا کرنے کے خیال کو چھوڑنا ہوگا توڑنے کی جگہ سیدھے خیال کو چھوڑنے جگہ زیادہ ہے ہاں جی؟ سیدھا کرنے کے خیال کو چھوڑنے میں زیادہ ہے حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پر لکھی تباس لکھی ہے کہ مقامت جو ہے تو بیویوں کو تانا دیتے یا مرد عورتوں کو تانا دیتے کہ دیکھا تمہارے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے ایسی ٹیڑھی ہو کسی دن نہیں کہتے میں اس میں تو عورتوں کے ساتھ مہربانی کی گئی اعزاز دیا گیا ہے کہ نیند کا کیسا کرے پر کے سیدھا کرنے کی فکر نہ کروں یہ کہا گیا پڑھ کے سیدھے عہدے کی فکر نہ کرو بڑے روپے احساس کیا گیا لہذا یہ کتنی ضروری بات جس کے بارے میں عزیز کا فرمایا گیا تو اب کوئی آدمی مکمل سیدھے ہونے کی اگر فکر کر رہا ہے تو گویا یہ حقائق کے خلاف کر رہا ہے عقائد کے خلاف کر رہا ہے اس کو جو ہے یعنی اسی پر گزارا کرنا چاہیے کہ یہ پن سے ہی چلتے چلاتے کہ میں ایک چینی زبان کی کتاب تھی اردو میں ترجمہ ہوئی اس کو پڑھ تھا کوئی قرآن عزیز کا والا تو نہیں ہے چین میں چلتی ہوئی کہانی ہے اس میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اکیلے گھبرائے قوال اسلام کو پیدا کیا گیا کچھ دن آپس میں رہے لڑائی ہو گئی انہوں نے واپس کر دیا کہ میاں مجھے نہیں چاہیے پھر کچھ دنوں کے بعد مشکل وقت ہے پھر بلا لیا کچھ دن رہے رہے پھر لڑائی پھر واپس کر دیا دو بار ہو واپسی پھر گئے تو پھر پھر کچھ دنوں کے بعد کھا کے تو بڑا مشکل ہے وقت کے بعد پھر واپس کیا پھر جب واپس کیا تو پھر لڑائی ہوئی انہوں نے سوچا کہ وہ صاحب واپس نہیں کرتے کبھی لڑائی ہوگی کبھی سلو ہوگی ایسے ہی گزرے گا تو اس کے ساتھ کہا اختلافات آتے ہیں اختلافات کے کیسز آتے ہیں تو تین دفعہ جرگا کرنا ہوتا ہے تین دفعہ جرگا کرنے کے بعد پھر دونوں اپنے لیے اندازہ متعین کر لیتے ہیں ان متعین ہو جاتا ہے کہ اتنا اتنا کر سکیں گے اتنا نہیں کر سکیں گے اسی پر وقت گزرتا خیر یہ آپ کو کچھ سنا دی ہے لیکن بات کہنی تھی کہ انسان کے اپنے استعمال سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں زمین و آسمان کے بارشوں کا نظام بیماریوں کا نظام وباؤں کا نظام جنگوں کا نظام ہاں جی مہنگائی کا نظام سختیوں کا نظام یہ سارے کے سارے انسانوں کا کچھ سکون آوس کے اختلافات سارے کے سارے جو ہیں یہ امال کے بقدرے امال کے بدلے ہوئے ہوتے ہیں ایک بار بارش بند ہو گئی نہیں ہو رہی تھی پشاور میں نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی ہے پھر گرو سے پوچھیں کیا بات ہے نے کہا کہ جو ڈش آئی ہے بس پکی پکڑ ہے اس میں یہ اس کے بعد تو یہ ڈش تو رہے گی آخر کیا ہوگا کہ نہیں ہوگی بارش تو نہیں یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ پاس بدن پڑتے جو پائے حیوانات معصوم بچے ساری مخدور کا کھانا کھلانا ہے یہ چلتا رہے گا اس کے بقدر ہے اس کے بقدر عذاب نازل ہوں گے زمین بیماریوں کے پوٹاس بی سی کا ہوا اس کے بعد آیا ہے سی کا ہوا جو ہے تو یہ آیا ہے کیبل کے بعد اور بی کا ہوا جو ہے یہ آیا ہے اس کے بعد ڈش کے بعد آیا ان سے بیماریوں کو نزول ہو جائے گا جو جو ذمہ دار متعلقہ لوگ ہوں گے میں تقسیم ہو جائیں گی اور تقسیم ہونے کے بعد پھر جو ہے تو شروع ہو جائے گا حال اپنی جگہ پر آ جائیں ہمارے یہاں پر ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے ان کے گھر میں نہیں تھا بچے ان کے بڑے ہو گئے بڑے بعد خود کمانے لگے تو انہوں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا کہ جب خود ہو ہوگی پھر ہم لائیں گے پھر تو نہیں روک سکیں گے ایک بیٹا ملازم ہوا اس نے پیسے لیے تنخواہ کے لیے تو اس نے ماشاء اللہ سب سے پہلا کام اس نے کیا ایسا سے معرومی سارے گھر والے شکار ہیں تو لے کر آئے گھر میں اسی دن گاڑی لے کر نکلا کا کال میں ایسا ہوا ٹانگ ٹوٹ گیا والد صاحب اس کے آئے اور انہوں نے کہا کیا کریں گے بس نے کر لیا تھا اس کے بعد ٹانگ ٹوٹ گیا تو ہم کیا کریں گے ان کا خیال تھا کہ اب یہ تو روز روز ٹانگ ٹوٹتی رہے گی میں کہا فکر نہ کریں بس تھوڑے ایک دفعہ ٹوٹی تک نہیں ٹوٹتی تک روزہ نہیں ٹوٹتی شروع یہ مسئلہ اس طرح ہے مثلا میڈیکل کالج میں صبح خبر میڈیکل کالج پرنسپل صاحب آتا ہے ایک آدمی کو دیکھا پینچ آف ٹیک کٹنے پر ہے دوسرا گھٹنے پر ہے بٹن کے سارے کھلے ہوئے ہیں کپڑوں پر کیچڑ بھی لگے ہوئے کہتے ہیں کیا پکڑ سکرا لے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مزدور ہے نا جو آج کل پرانا مرمت کا کام کر رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میرا ملازم نہیں ہے مزدور بجا کے چند دن آئے گا چلا جائے گا اس کی نہیں ہے جب چند دن کے بعد کو پسند آ جائے کہ اس کو میں اب لگاتا ہوں تو وہ بات ہیں کہ اس کی شروعات دونوں تخنوں تک آئے گی کپڑے اگر چلو دھلے ہوئے نہیں استری نہیں ہے تو کم از کم کسی پہلے تو نہیں ہوں گے سارے اس کے بند ہوں گے کیونکہ اس کا میں ہم نے معیار سے کر دیا ہے اگر بابو بنا دیا پڑھا لکھا دسویں پاس سے بابو بنا دیا تو اس کے بعد جو ہے خیال ہوتا ہے کہ یہ کپڑے دھلے ہوئے استری بھی ہونے چاہیے تو معیار اونچا ہو گیا پہلے عام انسانہ کی روحانیت کا معیار ہوتا ہے اس معیار سے گر جاتا ہے گرے ہوئے معیار پر پلا چھوڑ دیتے بس لے کے کھاتا پڑتا کسم قسم کا لٹریچر لوگ گھروں میں لے آتے ہیں نا ایک دفعہ میں ایک گھر میں گیا تو اس میں یہ نجومیوں کا رسالہ یا وہ ایک تو اس کو گرفتار ہوا اور تو دس کے بعد پڑھ ہی نہیں سکا تھا ذمہ نجومیوں کا رسالے کے پیچھے پڑے ہوئے دوسرا بچہ شکار ہوا مشکل سے تھرڈ میں بی اے یار سارے جمع کیے میں نے رسالے اور ایسے وہ اس کو ضائع کرنے سے پہلے ایسا نگاہ پڑ گئی اس میں لکھا ہوا تھا ایک عمل کوئی جادو کا کوئی عمل لکھا ہوا تھا فلانا عمل کرتا ہے تو اس نے ایک عورت آج اس پر ظاہر ہے دو آدمی نے اس کی نگرانی اس کی رعایت پر شروع کیا اس عمل کو ایک وہ خط لکھا تھا ایک آدمی نے خط لکھا اس نے کہا کہ میں نے کیا تو عورت تو مجھ پر ظاہر ہو گئی تو اسے میں نے کہا کہ میرا یہ کام کرو اس نے کہا کہ آپ میری مراد پوری کریں گے میں آپ کی مراد پوری کروں گی اس نے برکاری کا مطالبہ کیا میرے کام کرنے کے بدلے میں اور دوسرا میرا ساتھی جو تھا وہ اور جن لوگوں کے پاس کر اٹھتا رہتا ہے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے اس پر ظاہر نہیں ہوئی جادوگر نے لکھا اس بارے میں جواب لکھا ہے کہ جب آپ اس سے اپنا کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو بھی اس کا مطالعہ پورا کرنا پڑے گا اور آپ کے ساتھی پر اس لیے ظاہر نہیں ہوئی ہے تو اسماء الویہ کا ذکر کرنے والا تھا یعنی اس کے ساتھ ملانیت اور برکت تھی تو اس لیے اس پر ظاہر نہیں ہوئی یعنی اس پر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی اس کے ساتھ تھے بہرحال اپنے ساتھی کو یہ کہہ دیں کہ اب اس مقام سے وہ گر گیا ہے جس پر تھا اس سے گر گیا آپ دوسرے قدم میں جب اور گراوٹ ہوئے تو اس کو حضور میں مبتلا ہو جائے گا پھر اس پر بھی ظاہر ہو جائے گی ایک جادوگر نے ایک آدمی کا عمل بتایا اور اسے کہا کہ اس میں آپ کو چالیس دن نیکی نہیں کرنی پڑے گی نیکی سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر یہ اثر ظاہر کرے اسے چالیس دن کیا اس کا سارا چلکشی اچھا کرنے کے بعد آیا اس سے کہا اثر ظاہر نہیں ہوا آپ نے اس نے کہا کوئی نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی کچھ بھی نہیں کیا نے کہا نہیں وہ فارغ نہیں آپ اس نے نیکی کی اس میں ظاہر نہیں ہوا تو بڑا غور سیکھا اس سے کہا کہ ایک دن میں راستے پر گزر رہا تھا تو کانٹے جھاڑیاں راستے میں تھیں تو میں نے ہٹا دی تھی اس نے کہا اس سے سارا مسئلہ خراب ہوا تھا <laughs> سارا مسئلہ خراب ہوا کہ نیکی کر لیے سر اس لیے ظلمت کا اثر آپ کے ساتھ میں چلے ہماری یونیورسٹی کے عربی کے پروفیسر صاحب نے ایک عربی مصنف کی کتاب کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا تو ایک مجھے بھی بھیجا انہوں نے وہ جو مصنف تھے وہ تھے تاریخوں سے نظر تھا کہ پختہ عالم تھے ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان السلام نے جادو کا کام کیا جادو جادو باطل کام ہے وہ امریال السلام کے ہاتھوں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں اور خیروں کو وہ لکھا کہ یہ تو عقیدے کے خلاف بات ہے جو کا عقیدہ ہے باطل کام جیال اسلام کے ہاتھوں ہونا ہو تو معصوم خطا ہوتے ہیں اگر وہ مصنف کی کتاب کو آپ دیکھیں اگر اس میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے تو ان کو پھر آگاہ کریں کہ آدمی باقی سمجھدار ہیں اس بات کو درست کریں اپنی اگر انہوں نے ٹھیک لکھا تھا ترجمہ کرتے ہوئے آپ سے رہ گیا ہے درست کر لیں دوبارہ خیر وہ بڑے یہ آدمی وہ پروفیسر صاحب تھے ایسے آدمی تھے انہوں نے اس کو پسند کیا اس بات کو آگے سے اسے بفر نہیں ہے ڈالا پکے سو گلتے ہو باسی انہوں نے کہا کہ دوسری کتاب بھی کی ہے اس کو بھی آپ نظر دوڑا دیں کیا نام تو ان پڑھا آدمی <laughs> ہے بزرگوں کی کلام سے جو بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ بات اس کو جو ترتیب ہے دین کی اس کے خلاف جا رہی ہے اس لیے وہ بتا دی تھی ورنہ باقی آپ خود کریں گے کریں سب کچھ کریں گے تو خیر اثر یہ کر رہے تھے کہ انسان کے استعمال کے جواب میں اس کے آلات آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو آئے ہوئے حالات ہوں اس میں پہلے اس بات پر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس گناہ کس معصیت کس پاک کی ناراضی کی وجہ سے آئے ہیں اس کو معلوم کر کے اس کو دور کرنا ہوتا ہے پھر اس بات کو اختیار کرنا ہوتا ہے ایک امریکی مسلمان ہوا تھا گاڑی کے اندر اس اس اس کی کی کے بچے بچے کی انگلیاں آ گئی دوڑ بند کرتے انگلی سے خون بہ رہا اور بچے کو اتارا وہ وہ امریکی جو اس کے بجائے اس کے خون مت کرنے سیدھا گورے کانٹ پر کھڑا ہوا ہے ہمارے طرح مولوی تھا نہیں ہم کہتے اسباب اختیار کرنا یہ روحانی اسباب بھی ہیں ماضی اسباب بھی ہیں ہماری تو بڑی باتیں اس کو روکنا پہلے ضروری تھا نماز پڑھنی بعد میں تھی یہ ویسے بات ہے ضرور صحیح فوری اسباب بھی ماضی ضائع ہو رہے ہوں تو اس کے لیے پھر اس کو اہلیت حاصل ہے اسباب روحانی اختیار کرنے سے پہلے میں کیا سادہ مسلمان تھا اس نے کہا کہ اللہ میاں اور اللہ پاک اور سارے حساب کا قدرت کا مالک کو کرتے پہلے اس سے کیوں نہ رجوع کروں گا جی کس کی طرف میں فکر کروں پہلے اس کی طرف رجوع کیوں نہ کروں پھر اس کے بعد پھر آیا باقی بندوبست کیا جیسے ایک مسلمان ہوئے تھے نا ہمارے پروفیسر خان صاحب کیا تھے اس کو بتایا تھا کہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر اردو کرنا مستحب ہے تو وہ آیا تو دیکھا کہ قبلہ کی الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اس کو تو بڑا افسوس ہوا ہیں کہتے کہ دوسرے بارے میں اس کو میں نے سمجھایا کہ ادھر بیٹھنے میں یہ رستہ بند ہو رہا تھا لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس کا ولیت حاصل ہے لہذا اس کو میں نے ترک کر کے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس میں اس کو پھر سپیریٹی اس کو فوکیت ہو رہی تھی تو اس کو پھر سوال میں خیال اخلاق تو زیادہ ضرور تھا اپنے مصاحب کو حاصل کرنے سے زیادہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا راستہ خراب ہونے سے بچانا یہ ساری باتیں اس میں میں سے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے خیر جی یہ میرے بھائی اپنی زندگی پر غور کر ٹھیک ہے نا جی؟ زندگی پر غور کر کتنا تو سے ظلم ہوا ہے کتنا حق ضائع ہوا ہے کتنا لوگوں کو پریشان کیا اور کتنا حق مارا ہوا ہے ہمارے گاؤں سے قافلہ آیا حج پر جانے کے لیے اور اس میں ایک عورت کے بھائی نے وہاں گاؤں میں کہا اس نے خبر باتیں کرتے کہتے ہیں صبح وہ مجھے دادا شکار اس میں جی۔ اس کا کیا مطلب بدلتا پھر ندا کار اس میں کٹا دوسی پختانوں کے بخوا زبانی کے تھا گرا خیر کٹا دوسی بانی رکھدا رکھدا دوسی اس کے اداکار اس نے اس کے بھائی نے گاؤں میں کہا کہ جزا ہوگا کہا یار پتا جی کیا بات کہہ رہا ہے این حج پر جانے اس عورت نے کہا میرے کاموں میں دم ختم میں کھڑے نہیں تھا کالج چلا گیا دوسرے دن اس کے کاموں میں دم آیا واپس گاؤں کو چلے گئی اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات پر کہہ رہا تھا کہ اتنے ظلموں سے ہوتے ہوئے یہ کیسے آج خدا کا دربار سے راج بڑھا دے ایک آدمی پشاور کے لوگوں کا واقعہ ہے آج پر گیا ہوا تھا سارا خاندان جیسا وقت پہلی دفعہ جب داخل ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف آدمی نگاہ ہوتی ہے تو آدمی کا خیال ادھر لگ جاتا ہے جب تو پیش کا احساس آدمی کو نہیں رہتا ہے اور سارے گھر والے دعا کرتے ادھر بڑھ رہے ہیں اور جس وقت وہ گئے ہوش میں ہوئے گرد و پیش کو دیکھا سارا خاندان موجود ہے اور گھر والی کا خامن نہیں موجود موبائل پورے حج میں نہیں تھا واپس آ گئے وہاں پشاور ہے ملا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آدمی حج سے بات آیا ہے حج بھی کیا کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی نے پوچھا کہا کہ کام چل سوچے گا تو ہوا کیا تھا اس نے کہا میں بیت اللہ سے بڑھنے لگا تو کوئی ایسی تبش آگ آئی تو اس نے مجھے حدود حرم سے باہر نکالا تب مجھے خیریت میں نہیں ٹھہر سکتا آدمی کی کی دکان تھی یہ دوائیاں بیچا کرتا تھا میرے بھائی اللہ بارہ کا سارا حج کرانا تو نہیں چاہتے حلال کمائی کروانا چاہتے ہیں حلال کمائی سے اگر تو حج کو جاتا اچھی بات ہے نہیں ہوا تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا دکان پر سچ بولنا جو وہ جو ہے وہ فرض ہے رہنے وہ ضروری ہے اور سچ بولنے کے بعد اگر مال ہوا تو پھر آج فرض ہے تو اس کے لیے کمائی کو دوست کرنا پہلی بات ہے ہاں؟ کچھ نہیں کریے کہ جا کر جو ہے سال کے بعد کلین ہو کر آ جاؤ ہاں؟ کیا ہو کلین ہو کر آ جاؤ ہمارے خلی صاحب ہوتے تھے مولانا صاحب کے مریض تھے سردار صاحب ان کو یاد ہیں صاحب کو نہیں شادی جی؟ ہم کیا کریں گے تو جو پیرا بولا ہے اس کا خیال کریں وہ پہلے والے نے پولیس والوں کی طرح ڈیوٹی شروع کر دی ہے نا جی۔ کیا آپ جب ڈیوٹی پر کھڑے ہیں تو اس کا خیال کریں کیا بات ہے جی؟, جی ہاں وہ شکل و سورج فیصلے نظر آتے تھے گویا بہت بڑے شیخ العزیز اور بہت بڑے بزرگ ہیں ہاں جی؟ تو سندھ کا وڈیرا آیا اس حج پر اور سنچاروں طرف نگاہ دوڑی اس کو جو نظر آیا کہ ماشاء اللہ خضر اسلام تو ملاقات ہو ہی گئی ہے ہاں جی؟ خیر کیوں کتل پٹھان کہتے ہیں خدر خواجہ صاحب تو ملاقات ہو گئی اب ان سوال پوچھنے کی ضرورت ہے گئے انہوں نے کہا خدر صاحب دیکھیں آج آپ اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے پورا ظاہر کرنا ہے اور صحیح صحیح صحیح بات کہنی ہے پورا بتانا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نہیں الفاظ میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بالکل سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نے کہا جگہ پر کہ آپ نے سندھی کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا سندھی کو کیا وہ کیسے ہاں جی۔ وہ کیسے کر تباہ برباد کی سب کچھ معاف کرنے کا آپ نے کہا ہے سب کچھ معاف کرنے کے بعد اب جو تفصیل ہے کہ جو حقوق لباس ضائع ہوئے ہیں جو ان کا ضائع کرنے کا گناہ معاف ہو گیا ہے لیکن حقوق تو معاف نہیں ہوئے ہیں وہ تو واپس جا کر دینے پڑیں گے جس کا پیسہ دبایا تھا زمین دبائی تھی ہاں جی۔ آدمی کو بےزت کیا تھا آدمی کو تکلیف دی ہوئی تھی تو پھر سارے کے سارے آپ کے میں پڑے ہوئے ہیں وہ جو اللہ کا حکم تو اس کے اس کا ایک پہلو اس حق ہے دوسرا پہلو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کا توڑنے کا جو پہلو تھا تو وہ معاف ہو لیکن اس کا جو حق تھا وہ تو معاف نہیں ہوا ہے وہ تو واپس جا کر آپ کو ادا کرنا پڑے گا ہاں جی؟ اور جس جن ظاہر کو آپ لے کر گئے تھے جس میں اصل لالچ کی نہ رہا تھا وہ تو گیا صحیح سالم گیا ہے صحیح سالم واپس آیا ہے وہ تو ارفات نے دور نہیں کیا ہے ہاں؟ باطن میں جو گیا ہے وہ تو گیا ہے ایسے ہی گیا ایسے ہی واپس آیا ہے کیونکہ وہ تو دل کا زنگ تھا اور زنگ بغیر رگڑا رگڑی کے دور نہیں ہوتا ہے بعض آدمی حج پر جاتے ہیں اور حج سے پہلے اچھے ہوتے ہیں حج پر حج سے آنے کے بعد اور خراب ہو جاتے ہیں ہاں؟ یہ گاؤں دیہات میں یہ تجربہ ہوا ہاں جی؟ ہے تجربہ ہاں جی؟ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوتا کی زندگی یہاں ایسی کوتا وہاں اور جب ہر میں سے کوتا ہو جاتی ہے اور شاید لانت کا ٹوک گلے میں پڑ جاتا ہے ساری عمر کے لیے آدمی ذمہ لگ جاتی ہے اور جان نہیں چھوٹتی جان چھوٹنے کی ترتیب ہوتی ہے کہ جان پر بنتی ہے تب جان چھوٹتی ہے ہاں جی؟ کیسی جان پر تکلیف آتی ہے ہڈیاں ٹوٹنا سر ٹوٹنا ہاں جی؟ اور ایسا کہ حالات آتے ہیں کہ آخر پہ جبری اس کو تو بتایا پڑایا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کسی آدمی کو پکڑ پکڑ پہ لگایا جائے میں لایا جائے اور گرس کے بعد اس کو وہ بتائے نہیں کی جائے تو ہے تو وہ ایک دفعہ جہاں طالب علم تھا اس کو برین کینسر ہو گیا دوسرا علم اس کو لے کے اسپتال میں داخل کیا جب وہاں داخل ہو گیا تو یہ آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا صحیح بحال ہے کیا بات ہے وہاں مجھ سے کہہ رہا تھا کچھ اچھی سے صورت والے لڑکوں کو لائے نا کس طرح دل خوش ہو اب یہاں بڑے پریشان ہوئے کہ کینسر کو پتا ہے یہ اس کا حال ہے آگے کو بڑھ رہا ہے اور اس وقت ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچ کر بھی آدمی کا حال نہ بدل رہا ہو ہوئی آ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا مسئلہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی شروع ہونے والا ہے بعض فکرا کی باتوں میں ہے نا کہ اہل اسلام میں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک نے جہنم سے گزرنا ہوتا ہے ایک نے گزرنا نہیں ہوتا ہے جس نے گزرنا ہوتا ہے تو اس پر معاشیت چلتی ہے سود لے بھی چل پڑتا ہے اس پر ترک نماز ہو اور ظلم ہو چل رہا ہے اس پر تو کچھ پکڑ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی پکڑ کے لیے جہنم مقرر ہو چکی ہے اس سے اس نے گزرنا اس کی صفائی وہاں پر ہو اور جس کا داخلہ نہ ہو اس کی پکڑ دنیا میں دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے اس کو صاف کر دیتا ہے بس پکڑ آئی معاملہ صاف ہو گیا آخرت میں جو ہے تو معاملہ مقصد پر ہو جاتا اور گیس دنیا میں سخت دنیا میں گزار دی جاتی ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں مقصد کا فیصلہ کیا تو واقعہ کہ مضمون ہے کہ ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ فلاں فلاں میرے دوست کی وفات ہو رہی ہے اور اس کا پانی پینے کو دل چاہ رہا اور اس کا سرانے پانی کی سرائی پڑی اس پاس سرائی کو توڑ کر پھر اس کی دور قبض کرو تاکہ پیاس کیا میں اس کی لیے قبض دوسرے فرشتے کو کہوں گا فلاں آدمی مر رہا ہے اور مرتے ہوئے فاجر آدمی مر رہا ہے مرتے ہوئے اس کی خواہش ہوئی ہے کہ وہ مچھلی کھائے فلاں قسم کی مچھلی کھائے تو وہ فلاں قسم کی مچھلی اس کو پہنچاؤ پھر جو ہے تو اس کو اس کی روح قبض اب واپس جاتے دونوں فرشتوں کا مذاکرہ ہوا آپس میں بچے ہی مذاکرہ کرتے ہیں آپ کہاں گئے تھے آپ کہاں گئے انہوں نے بتایا کہ میں تو اللہ کے ایک بندے کا اللہ کے ولی کا روح قبض ہو رہی تھی سرائی تھی پانی کی طرح توڑنے گیا سر ہاں جی۔ دوسرے نے کہا کہ اس طرح ایک تو پاس ایک فاجر کافر مر رہا تھا میں تو اس کو کھانے کی مچھلی پچانے کے لیے گیا عجیب بات ہے ان نے سوال کیا ان کو بتایا گیا کہ وہ جو اللہ والا وفات پا رہا تھا اس کی ایک خطا باقی تھی اس کو پیاسا مار کے اللہ تبارک مکمل صاف کرنے کا فیصلہ کھلایا کہ مکمل نفرت ہو جائے اور صاف ستھرا خرچ ہو جائے اور فاسک واجہ جو تھا اس کی ایک نیکی تھی باقی ایک نیکی اس کی باقی تھی اور اس نیکی کا اس کو بدلہ دنیا میں نہیں ملا تو لہذا اس کی آخری خواہش پوری کی گئی کہ اس کی چار جو مچھلی کو کھانے کو ہو رہی ہے وہ مچھلی کھا لے اور اس کے بعد اس کی تو اس لیے کیا گیا پہلے کفر کو اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چکا کیا جاتا ہے ایسی بھی آئی ہوئی ہے کہ اگر دنیا میں چکنا رہ گیا تو آخرت میں تخفیفی عذاب عذاب کا کم ہونا دو واقعات اس میں آئے ہوئے ہیں ایک تو غالباً عزیز شریف کا ہے اور ایک کشپ کا واقعہ لوگوں کا ہے یا وہ بھی نظیف کا ہو کہ ابو طالب کے بارے میں جو آئے ہوئے کہ ان کو کے جوتے پہنائے جائیں ایمان قبول کرنا کے حالات نہ ہو سکے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آ کے جوتوں کا اتنا سر ہوگا کہ اس سے دماغ کھول رہا ہوگا ہنڈیا کی طرح بول رہا ہو اور ابو اللہ کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ پیدائش کو خبری دینے کے لیے ہماری لونڈی آئی اس کو میں نے انہیں کا اشارہ کیا کہا تو آزاد ہے وہ ایک طرح بیان ہوا ہوا کہ اس دن جو ہے تو اس جس انگلی کے میں نے اشارہ کیا تو انگلی کے پورے کے برابر مجھے پانی پینے کو دیا جاتا ہے دوسرا کہ اس دن مجھ پر جو ہے تو آسانی کی جاتی ہے آزاد کا کم ہونا یا دنیا بدلہ مل جاتا ہے یا آخر میں آزاد کم کر دیا جاتا لیکن عمل کا حساب کتاب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو اس کے بقدر اس کی نیکی برائی کا ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوگا اس کو ضرور بدلا دے گا لائیے یہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے کیا ہمیں بہت وسیع ہے آدمی کو بتائے وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف کر مانگے لہٰذا ہم اور آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی پر غور کریں حضرت اللہ کا قول ہے جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہیں کہ یہ بیٹھتا ہوں کہ یہ کس خطا کے بندے ہوئے دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرا گھوڑا یعنی میری تابے نہیں کرتا اور وہ سرکش ہو جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ہمارا کوئی عمل خراب ہوا ہے اس طرح سے گوڑا کرتا ہے اپنی زندگی پر غور کریں نہ سمجھ آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اچھائیاں تو اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے برائیاں دوسروں کی دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھدار کی علامت کی ہوتی ہے کہ برائیاں تو اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے دکھ کرنے کی ان کے معلوم کرنے کی فکر میں ہوتا ہے اچھائیاں دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے مولانا اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرا مرید ہوتا ہے اس کے اندر اگر نوانوے خوبیاں ہوں اور ایک اس کے اندر کمی اور خطا ہو تو میری نگاہ ٹھیک اس خطا پر جاتی ہے مرید کی اصلاح نہیں ہوتی اس کی کیسے اصلاح ہو اور جو آدمی مرید نہ ہو اس کے اندر نانوے برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو تو میری نگاہ ٹھیک اس خوبی پر جاتی ہے کسی کی برائیوں کو دیکھیں تو اس سے اس کے لیے بدگمانی اور نفرت لاہور کا جذبہ پیدا ہو اس کی جو ہے تو خوبیوں کو نہ دیکھے کہ آدمی کا محبت کا جذبہ اس کے ساتھ جس کے جس کے ساتھ آپ کے محبت کا جذبہ آیا وہ فوراً منعقد ہوتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے فوراً اس کو اس کے ذریعے آپ کے جذبات لہٰذا اس بات کو آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جو آپ کے جذبات میرے بارے میں جو آپ کے جذبات دوسروں کے بارے میں وہی ان کے جذبات ہیں میں آپ کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر جذبات درست نہیں ہے تو ان کو جبری درست کیا کریں ہاں جی ان کو جبری درست کیا کریں تاکہ یہ اور جو درست نہیں ہو رہے تو اس کو محسوس کریں کہ یا اللہ میرا بتماد نہیں حال اتنا خراب ہے تو میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی ان کے بارے میں برا سوچنا ان کی بازیوں کو دیکھنا بس یہ کیا حال ہو گیا ہے اللہ میرے اس تہوار کو بدل دے اس کے لیے دعا مانگے اور بار بار اپنے آپ سے مذاکرہ کرے کہ اگر اس کے اندر اس کے اندر اگر ایک ہے ایک ہے تو آپ تمہارے اندر تین ہے ہمارے شاہد رضیز وزیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے رساد تھے وہ بڑی عجیب غریب بات کرنے ان کا طریقہ تھا کیسے جب آپ کہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ ایک عیب ہے تیرے اندر ایک عیب ہے تجھے پتا ہے تیری انگلیاں تو تیرے تین انگلیاں تو یہ کہہ رہے تھی اس کے اندر ایک عیب ہے تمہارے اندر تین ہے تیرا اپنا ہاتھ تجھے مخاطب کر رہا ہوں کیسے کرتے ہیں اس میں ایک ہے پھر اپنا تین انگلیاں تیری طرف بول رہی ہے ایک اس کی طرف بول رہی ہے تین تیری طرف بول رہی ہے تو اگر ایک گنا خراب ہے تو تیرا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے تو تین گنا خراب ہے اگر اپنے عوام پر نظر ہو رہی ہے تو اللہ ان کی اصلاح کی توفیق دے گا اور دوسروں کے عوام پر نظر ہو رہی ہے تو وہ ایپ بھی تیرے اندر آ کر رہیں گے اور پھر اس کے ساتھ جتنی تباہت ہیں جتنی روزارتی جتنی مصیبتیں دنیا آخر کے لگی ہوئی ہیں وہ بھی تیرے گھر میں داخل ہو کر رہیں گے کیا کیبل کا جذبہ تجھے آرام سے چھوڑ دے گا تو اپنی ساری مصیبتوں کو لے کر تیرے ساتھ لگا رہے اس طرف آئے گا لگا رہے گا ہاں بنا سر ہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آ گیا ہم سے ملنے کے لیے وہ دوست ان کا آیا بیٹھا تھا کیا حال ہے خیر ہے تھے کیسے آئے ہو اس نے کہا کہ الیکشن میں نے لڑا تھا الیکشن میں تو ہار گیا ہوں تو ہوتا تو خبر ہے کہ الیکشن میں بہلے لے ہاں، الیکشن میں نے ہرا ہے ہو ہائی کورٹ کے میں کیس کھڑے گئے ہائی کورٹ میں نے اپنے مخالف پر کیس کیا ہے تو کہتے ہیں کنزر کا لائی پا آرام پری نقدما پگڑی سے اٹھا دوں گا کنزر کا بھائی پا آرام پری نقدما پگڑی اتار کے پانچ سال میں آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا ایسے میں نے کہا کہ یہ خاندہ پٹکے والے کلکڑے والے صاحب نے اپنی پگڑی کیوں اتاری یہ بات کو کہہ رہے تھے کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ کھولتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سر پر نہیں رکھ سکتا نے کہا تو بیارام ہوئی تو خوش ادھر میں نے کہا اس کو تو نہیں کہہ سکتا تھا اس کو کہتا ہوں خاص سدا سے کہا بلبرا ہے میرے پاس آدمی اس کو تو میں نے نہیں کہا میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بعد میں بیرامہ ہوگا یہ تو ابھی سے بیرامہ ہوا ہوا یہ سبھی سے بیرامہ ہوا ہوا ہے لہٰذا جب غصے کے نفرت کے عداوت کے جذبات دل میں ملدن ہوں اور وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو متبادل خیال لا کر ان خیالوں کی کباطوں کو ان کی مصیبتوں کو دل میں لاتے ہوئے اس کے مقابلے متبادل خیال لا کر اس دوسری بات کو سوچے کہ دل خالی ہو آپ کتنے آدمیوں کا انگزائٹی اور ٹینشن جو ہے ان خراب ہوگی کتنے آدمیوں کا بلڈ پریشر جو ہے ان سے کیوں اور دعائی سے اس کو درست کرنے کے بجائے اگر یہ آدمی خیالات متبادل سے اچھے خیالات اس کو اٹھا لے تو اس کے اندر سے وہ مصیبت دور ہو بول پور گیا تو وہاں جن لوگوں کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا ساری برادری بہت بات بہار کسی کی نہیں گاڑیاں بڑی زیادہ بڑے کاروبار خیر نے کہا کہ ایک بھائی ہے وہ بیمار ہے ذہنی بیمار ہے لائے گا اس کے حالات میں نے معلوم کیا تو بیچ میں خوار میری سامنے باقی ساری گاڑیوں والے وہ پیچھے بغیر گاڑی ہے باقی سارے بغلوں والے وہ پیچھے بغیر اس کے باقی سارے کاروبار والے اس کا بس جو پرانا نظارہ رہا ہوا وہی ہے میں نے کہا جو مجلس ذکر ہوگی اس میں لے آئے ہیں چوڑی صاحب کو بھی لے آئے ہیں اس میں آئے جی بیٹھا جائے اللہ کے خیال سے بیان میں نہیں کیا کہ اللہ نے انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے معاشی وسائل کو کیا جس کو جتنا دیا میرے بھائی اتنا ہی مستحق ہے اس کو جو اللہ کا فضل و کرم سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اس دوسرے کو حال کو نہ دیکھے اگر دیکھے گا تو بھیا پریشانی بس کی بنی رہے گی ہمیشہ یہ صحیح حال رہے گا پورا سر بیان انہوں نے کہا جی یہ ان کا یہ پانی جہاں پہ دم کرنے پانی میں نے لیا ایسے کھڑکی کری سامنے ہے نا زمین کے ساتھ لگی ہوئی پردے کے بیچ رکھا میں نے کہا شرح دم کریں گے صبح نکل کر آتے ہیں بھول گئے دم کرنا دم کرنا بھول گئے انہوں نے جو ہے تو وہ دیا چودھری صاحب کو دیا پانی ڈاکٹر صاحب دم کر کے بس اللہ احتقاد کے ساتھ دیا انہوں نے سال بعد دوبارہ جب میں گیا گیا تھا چودھری صاحب کی زندگی بدلی بادشاہ ہوئے انہوں نے کیا رہتا چودھری صاحب ٹھیک ہونے کا ڈاکٹر صاحب کے پانی کے استعمال ٹھیک ہاں جی۔ یہ ہماری چودھرا تھوڑی ہے اللہ کرنے والا تو نہیں جس آدمی نے اہتار کیا کہ اللہ کرے گا تو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے وہ ان کو ہوا دمکی اور پانی ہوا لیکن انہوں نے نسخے کو آزمایا نا ان کو جو نسخہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو تقسیم کر کے دیا ہوا ہے بس وہی بہتر ہے اس میں کسی کو دم مارنے کی گنجائش کسی کو دم مارنے کی ضرورت کوئی بہتر جاننے والا ہے اسی کا بہتر نظام ہے اسی کا بہتر بندوبست ہے ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کی بیوی بیٹا یہ رہا ہے سفر میں کوئی اللہ والے سے پیغمبر کر خدمت کا موقع دیا اللہ نے کو میں خدمت کی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تین دعائیں مانگیں تین آپ دعائیں آپ کو ملیں وہ قبول ہوں گی آپ سب سے پہلے گھر والی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں ایسی خوبصورت ہو جاؤں جیسے کہ جی۔ خوبصورت آگے گئی بادشاہ کا وہ قافلہ گزر رہا تھا کیسی خوبصورت لڑکی ہے کہ وہ تو صحیح خاندان کے قابل ہے اور یہ دو خوار کے ساتھ مر جا رہے ہیں انہیں چھین لیا چھین لیا خان کو گسایا نے کہ یا اللہ کموں کا نہ آگے گئے تو بادشاہ کا قافلہ گیا ہوا ہے اور عورت وہاں پر تھوڑی ہوئی ہے منہ سر کالا ہے آپ جو بیٹھے کی دعا با باتیں کہ یا اللہ جیسے ہمارا حال تھا ویسے ہی کر دیں بس ایسے کہ یہ جو جانے بل اللہ کی جو تقسیم تھی اس تقسیم میں ان کے یہی ہے کسی کے قابل اس لیے ان کو جو مستجاب دعائیں بھی ملی ہیں اس کے نتیجے میں گیا دوسرا تیسرا جی کہتے ایک آدمی بڑا خوار ہوا تندرست ہو گیا ہجرت کی اس نے اپنے علاقے سے چلا گیا سفر کرتے کرتے رات ایک درخت کے نیچے آئی درخت کے نیچے بیٹھے اور اس نے کہا بیٹے کو کہا کسی لکڑی سن کر لیا گھر والی سے کہا کہ تو چولہا بنا اور بیٹے سے کہا کہ تو اس نے آگ جلا اور میں تیر مارتا ہوں اوپر جو میں بیٹھا ہوا ہے نا یہ گرے گا بس اس کو ہم صاف کر کے پکائیں گے اس وقت ہمارا ہماری روزی کو بندوبست ہو جائے گا سب نے بات سنی سب اور اپنے کاموں پر چل پڑے اور کام کرنے لگے پرندے لوگوں سے آواز دی کہ آپ کو شکار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس جگہ کو کھودیں جہاں پر جو ہے تو اتنا خزانہ ہے یہ آپ کو ملے گا کیا آپ ایسے اتحاد والے ہیں ایسے اتفاق والے ہیں محبت والے اتفاق والے اتحاد والے ہیں بس خزانہ نے لیا واپس آ گئے دوسرا خاندان آیا وہ جب وہاں پر پہنچے ان کو خواہ باپ نے کہا کہ میں لکڑی کر لا تو جو ہے تو چولہا بنا تو آگ چلا میں پرندے پر تیر پھینکتا ہوں یہ شکار ہوگا پکائیں گے تو بیٹا کہتے مر گئے گردوڑے میں اما بھائی لگے جمع اس کو تو گرایا نہیں ہے پرندے کو مجھے لکڑیاں لینے کے لیے جا رہا اور گھر والی کہتی ہے کہ دے دے دے دے لے تو جی؟ تو دم تیر انداز اس یہ بڑا تیر انداز آیا ہے ہاں جی شمشیر باز تیر انداز آیا ہے کہ ایک راہ دے گا اس کو اس کو پکائیں گے اور مجھے یہ ویٹ نے کہا کہ آگ جلانے کا کیا فائدہ ہے جبکہ کوئی چیز کی چیز کا بندوبست یہ بھی نہیں ہوا ہوا تو پر نے کہا کہ چل چل بردا سے خوار کر رہے چل بردا سے خوار ہاں جی، ویسے خوار کرو گے ویسے ایسے خوار رہو گے کہ نہ تم میں محبت ہے نہ تو میں اتفاق ہے نہ تو میں ہے ہاں جی۔ تو برکت کہاں سے ملے گی یعنی برکت کا نتیجہ ہے اتحاد کا محبت کا اتفاق کا باہر سارے کمزور ہیں سارے خطا کار ہیں کمزور ہیں خطائیاں خطائیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں اور اس کا حل یہ ہے لڑائی میں اللہ کے کو بتایا اللہ معاف اور دربار معافی کیا ساری برکتوں کا اللہ بحال کر دیتا ہے ناسپور خطیون تارے خطا کرنے والے ہیں اور بہتر خطا کرنے والے جو ہیں وہ مستقل انہیں معافی مانگنے والے ہیں اللہ کے ضرور ابھی معافی مانگے انسان سے معافی مانگے کیا نف کہے گا کہ معافی مانگنے سے تیری قدر ختم ہو جائے گی تیرا روگ ختم ہو جائے گا ایسی قتل بات نہیں ہے جو معافی مانگتا ہے اللہ کی اس کی قدر کی ضرورت ہے میرے ساتھ عجیب بٹ کیا ہوا میں کسی کام کے لیے اس زمانے میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا تو ان سے میں نے کہا جی میرا سال کام ہے پتہ نہیں آگے سے اس نے اس نے صبح آتے پھر اس نے شاید کوئی گلاس آدھا گلاس پی لیا تھا کہ کیا ہوا ہوا تھا آگے سے اس نے بڑی اور کسی باتیں کی نہ پکڑ سکتی پھر میں نے کہا آدمی کو پریشانی ہے ٹینشن ہے اس کو ذرا اعزاز بھی دینا یا صاحب سا نو کرے مجھ سے آتا وزما ہوں سا نو کرے سا تھا خیر ماں نو کرے اور آگے سے کرتا تیسری بار میں نے کہا اور ذرا اعزاز بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملا تیسری بار اس نے کہا اس نے میں خط میں نے کل کرا دیا ڈاکٹر نے مجھے زور سے بنایا ہوا تھا میڈیکل کالج سے بنایا وزیر صحت کا پیغام آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں یہ فنکشن کریں گے فیض کیا اس نے کیا جائیں پرنسپل صاحب کے ساتھ ملا میں سچویشن کو لے کر پرنسپل صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا پرنسپل صاحب نے باتیں کرتے ہوئے کچھ بیٹوں کی بات اس کے آگے بھی کہا اس گھر بدری کا اس نے کہا کہ مسٹر پرنسپل جو کہ اس کی تو تجھے ہیلتھ منسٹر اس نے جو اس کو دبایا نا جب دبایا میرے سامنے کہتا ہے سر میں سمجھا نہیں میں معافی مانگتا ہوں نہ پھر دوسری بات چڑھائی دوسری بار چڑھا پھر اس نے باسی مانگی میں دانت نہ پوئے گی خبر مانگے تو سمجھ لے رہی ہے تیسری بار پھر چڑھا گئی اس نے پھر اس نے باسی مانگی باہر دیکھ لے تو وہ سارے کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب بدل <laughs> دے واپس کیا بدل دے واپس باسی اس نے کہنا بڑا دا آگا اپنا کلی والا وہ بورتے ویلی یہ بڑا رول پر ویلی بورتے رہی <laughs> تو یار یار یہ تو یہ غیبی نظام آپ صبر کر لیں گے اللہ تبارک صلاح کی جگہ پر یہ عیسری میں آتا ہے کہ ایک کافر آیا برا بھلا بکر دیا گزیر اعظم کو اور حضور پاس کھڑے ہیں آپ خاموش ہیں بکر وہ بک خاموش ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا آگے سے اس پر حضور الحمد سیٹ لے گئے انہوں نے بعد میں پوچھا کا کہا جس وقت تو جواب نہیں دے رہا تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا جب تو نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا میں چلا گیا آدمی صبر کا دامن آخر تک پکڑے رکھا کرے اتنی ہمت ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے بہت نکال لے گا اگر کہ ہمیں رات کو اس وقت مشکل محسوس ہو رہی ہے ایک بات پوچھنا پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں جتنی عمر زیادہ ہو اتنا سفر زیادہ ہونا چاہیے جتنا آدمی بڑا ہو اتنا سفر زیادہ ہونا چاہیے جتنا ذمہ دار ہو اتنا سفر زیادہ ہونا چاہیے اس میں بہتری ہے سو بار کرے سو بار توبہ کرے نہیں اللہ پاک نے فرمایا ہوا کہ میں نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا یہاں تک کہ جب آدمی کی آدمی کا سانس نکل کر اس کی حلق تک نہ آ جائے بالم جو غیر کے لفظ ہیں وہ اس طرح سے پانے اس وقت تک توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا اور یہ بار بار توبہ طائب ہوتے ہوتے ہی آخر اللہ تعالی تعالیٰ جمنے کی توفیق عطا فرما دے اور شیطان مایوس کرے گا کہے گا کہ لفظ خود توبہ اکڑو اس بیا توبہ اباسی جاؤ بیا اباس ہوا ما خدای سره مانم هغه دې نو مان نو امید نه نو ولا نو امید اسمو میرا اللہ تبارک تعالی جو ہے وہ مجھ سے نا امید نہیں ہو رہا مجھے بار بار موقع دے رہا ہے تو باقی تو میں کیوں نا امید ہو جاؤں مطلب تو اس انسان کی اللہ کے قرب کی علامت ہے تو اس کی توفیق ہو جائے گی بالکل اپنے قریب کر رہا ہوں بالکل تنہائی میں نظامت کی کیفیت محسوس ہے چاہے تیس صاحب کے پاس ایک عورت گئی نا اس نے کہا ساس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس کو تین کنکریاں دم کر کے کہا کہ جب وہ گالیاں دے برا برا کہتے دونوں دانتوں کے درمیان رکھ لو گی اور ان پر زور لگائی تو کافی زیادہ دباؤ گی وہ دباتی رہی دباتی رہی بس وہ لڑائی نہیں ختم ہو گئی اس کو بڑی شکر گزاری کہ تیس سال نے کیا ہوا تھا جب منہ نہیں کھول رہی تھی تو اگر جواب نہیں دے رہی اس میں جی؟ صبر کر رہی تھی جبری صبر تھی سال ٹرک سے صبر کروایا اس تو معاملہ ختم کر دیا تو اس کے لیے وظیفہ ہے بعض باتوں کے لیے وظیفہ نہیں ہوا اس کا وظیفہ جو ہے اس کا ہوش کو اور کام لینا جوش کے وقت اور کام لینا یہ ختم ہے لکھا ہوا نا مریض میں رحمۃ اللہ علیہ کو سستی محسوس ہوتی ہے تو کہا سستی کے علاج کو سستی ہے ایک آدمی نے لکھا کہ حضرت میں تو بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی پھر مجھ سے نگاہ خطا ہو جاتی ہے غیر محرم پر نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا کوئی وظیفہ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ مجھے آپ کے ساتھ پھرنا پڑے گا اس جگہ وقت ہر گردوں کو پکڑ کر نیچے کرنا پڑے گا اور ایسا وظیفہ ہوگا جو گرد لاد نیچے کیا کرے ایسا وظیفہ تو ہے نہیں ہے ایسا وظیفہ تیرا دہی ہے کہ دنیا کے بدلے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے ہم حاصل کریں گے اس کے بارے میں ترتیب اختیار کر کے وسائل اسباب اختیار کر کے حاصل کریں گے اور دن کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو کہ مفت میں حاصل ہویں گے ایسے تو نہیں ہوگا